حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بسارت مبارک صاحب کعبہ کوسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحب ماضاگا کی اس بصارت کا بیان انسان کے بس کی بات نہیں جس نے براہ راست صاحب عرش عظیم رب ذوالجلال جلال کا مشاہدہ کیا اور اس سے مکالمہ کیا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے زمین کو سمیٹ کر میرے قریب کر دیا ہے اور میں اس کے مشارق و مغارب کو دیکھتا ہوں روایات اور احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتے جس طرح دن کے اجالے میں حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہی دیکھتے ہو کہ میرا چہرہ اس سمت یعنی قبلہ رخ ہے بخدا مجھ سے نہ تمہارے دلوں کی حالت اور ان کا خوشو و خضو پوشیدہ ہے اور نہ ہی تمہارے ظاہری رکو میں تمہیں عقب سے بھی اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں تمہارا امام ہوں تم رکو سجود قیام اور نماز کے اختتام پر سلام پھیرنے میں مجھ پر پہل نہ کیا کرو بے شک میں تمہیں سامنے اور پس پشت یکساں طور پر دیکھتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے زمین کو سمیٹ کر میرے قریب کر دیا ہے اور میں اس کے مشارق اور مغارب کو یکساں دیکھتا ہوں